إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد बेशक ईमान اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے درختوں تلے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل ست تعریف کی راہ کی ہدایت کر دی گئی سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جنتیوں پر انعامات گزشتہ آیتوں میں جہنمیوں کا اور ان کی سزاؤں کا ان کے توق و زنجیر کا ان کے جلنے جھلسنے کا ان کے آنکھ کے لباس کا ذکر کر کے اب جنت کا وہاں کی نعمتوں کا اور وہاں کے رہنے والوں کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اللہ ہمیں اپنی سزاؤں سے بچائے اور جزاؤں سے نوازے آمین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان اور نیک عمل کے بدلے جنت ملے گی جہاں کے محلات اور باغات کے چاروں طرف پانی کی نہریں لہریں مار رہی ہوں گی جہاں چاہیں گے وہیں خود بخود ان کا رخ ہو جایا کرے گا سونے کے زیوروں سے سجے ہوئے ہوں گے موتیوں میں تل رہے ہوں گے متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا مؤمن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے وہ اپنی پیدائش سے مؤمنوں کے لیے زیور بنا رہا ہے اور قیامت تک اسی کام میں رہے گا اگر ان میں سے ایک کنگن بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اسی طرح جاتی رہے جس طرح اس کے نکلنے سے چاند کی روشنی جاتی رہتی ہے دو کے کپڑوں کا ذکر گزشتہ آیتوں میں ہو چکا ہے یہاں جنتیوں کے کپڑوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نرم چمکیلے ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جیسے سورہ دہر کی آیت نمبر اکیس اور باویس میں اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ ان جنتیوں کے لباس سبز ریشمی ہوں گے چاندی کے کنگن ہوں گے اور شراب طہور کے جام پر جام پی رہے ہوں گے یہ ہے تمہاری جزا اور یہ ہے تمہاری بار آور سعی کا نتیجہ صحیح بخاری اور مسلم نی سنن القبرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ریشم تم نہ پہنو جو اسے دنیا میں پہن لے گا وہ آخرت کے دن اس سے محروم رہے گا مسند احمد نیز صحیح بخاری اور مسلم میں ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں جو اس دن ریشمی لباس سے محروم رہا وہ جنت میں نہ جائے گا کیونکہ جنت والوں کا یہی لباس ہے ان کو پاک بات سکھا دی گئی جیسے اللہ نے سور ابراہیم کی آیت نمبر تیویس میں فرمایا تیت سلام ایماندار اللہ کے حکم سے جنت میں جائیں گے جہاں ان کا تحفہ آپس میں سلام ہوگا اور سور رات کی آیت نمبر تیویس اور چوبیس میں ہے جس کا ترجمہ ہے ہر دروازے سے فرشتے جنتیوں کے پاس آئیں گے اور سلام کر کے کہیں گے تمہارے صبر کا کیا اچھا انجام ہوا اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں اللہ نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا سلاما سلاما وہاں جنت میں جنت کی کوئی لغو بےہودہ بات اور رنجیدہ بات نہ سنیں گے بجز سلام اور سلامتی کے پس انہیں وہ مکان دے دیا گیا جہاں صرف دل لبھانے والی آوازیں اور سلام ہی سلام سنتے ہیں جیسے اللہ کا فرمان ہے وہاں مبارک سلامت کی آوازیں ہی آئیں گی برخلاف دو کے کہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں جھڑکے جاتے ہیں اور سرزنش کی جا رہی ہے کہ ایسے عذاب برداشت کرو وغیرہ اور انہیں وہ جگہ دی گئی کہ یہ نہال نہال ہو گئے اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے اللہ کی حمد ادا ہونے لگی کیونکہ بے شمار بے نظیر رحمت پانی یعنی اہل جنت کے لیے صحیح مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جیسے بے قصد و بے تکلف سانس آتا جاتا رہتا ہے اسی طرح جنت میں جنت والوں کو تسبیح و حمد کا الہام ہوگا بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیب کلام سے مراد قرآن کریم ہے اور لا الہ الا اللہ ہے حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ بہترین ذکر ہے اور صراط حمید یعنی لائق تعریف راستے سے مراد اسلامی راستہ ہے یہ تفسیر بھی پہلی تفسیر کے خلاف نہیں واللہ اعلم